عمیر اجاز عمیر پسکالر at Gmail dot com U M A I R P H E S C H O L A R at Gmail dot com feedback اور مزید پوڈ کاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے W W W dot Umair Ijaz dot T K W W W dot U M A I R I J A Z dot T K اور متعلقہ لنک پر کلک کیجیے ہیو فن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج ہم این وی ڈی اے کا ایک ایڈوانس پوڈ کاسٹ کریں گے جس کے اندر ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ہم اردو کس طرح ریڈ کرتے ہیں اور اسی طرح کہ ہم اردو لکھتے کیسے ہیں اردو ریڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر N V D A installed ہے تو ہم نے این وی ڈی اے کی سیٹنگ میں اردو کو سلیکٹ کرنا ہوگا جبکہ اردو لکھنے کے لیے ہمیں اردو کی بورڈ کی ضرورت ہوگی جو عام طور پر انسٹالڈ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے سسٹم پہ انسٹال نہیں ہے تو آپ اردو کے سافٹ ویئر کو اردو کی بورڈ کو انسٹال کر سکتے ہیں اور میں اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو وہ انسٹال کر کے دکھاؤں گا تو ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی میرے پاس N V D A running میں ہے اور ایلیکوینس کا سنتھیسائزر جو ہے وہ چل رہا ہے اور ایلیکوینس جو لینگویج ہے اردو وہ سپورٹ نہیں کرتا جبکہ ای اسپیک جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اردو لینگویج تو اسی لیے ہمیں ای اسپیک سنتھیسائزر سلیکٹ کرنا ہوگا تو ابھی ذرا ڈیسک ٹاپ پہ جاتے ہیں یہ ہے اور ایلوکینس کا سنتھسائزر سلیکٹ ہے تو ہم انسرٹ سیٹنگ میں آئیں گے جانا ہے ہم نے سنتھسائزر میں یہ رائٹ ایرو سے اس کو ایکسپینڈ کروں گا Synthesizer S. Down arrow press کیا synthesizer enter press کروں گا. Synthesizer dialog. Synthesizer combo box ETI eloquence collapse note. ETI eloquence selected ہے. Down arrow کر کے ہم e-speak select کریں گے. E-speak. E-speak select ہو گیا. آپ tap tap کر کے okay کر دیں گے. Output device okay button. Tone wave. اب یہ e-speak جو ہے وہ ہمارے پاس سنتھسائزر سلیکٹ ہو چکا ہے انسرٹ این سے دوبارہ ہم آئیں گے مینیو کے اندر یا ہم انسرٹ کنٹرول وی سے بھی کر سکتے ہیں انسرٹ کنٹرول وی سے ہم ڈائریکٹ وائس سیٹنگز میں آ گئے اور اگر آپ انڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں تو انسرٹ این سے N V D A menu اور اس کے بعد پھر آپ پریفرنسز میں جائیں گے اور پریفرنسز میں وائس سیٹنگ پہ آئیں گے اب یہاں انگلش بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہے جبکہ اب ہم اردو سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم اردو ریڈ کرنا چاہتے ہیں یو پریس کروں گا اردو ٹیسٹ اب ٹیپ پریس کروں گا اب ویریئنٹ یہاں ڈفرینٹ ہے جس طرح مائیکل ہے اب یہ ایک اور آواز ہے جین ہے کلینزٹ ہے نان تو یہ ڈفرینٹ وائسز ہیں آپ کی مرضی آپ جون سا ویریئنٹ جو آپ کو سوٹیبل ہو وہ آپ سلیکٹ کر لیں مجھے اس میں آئی ون کا جو ہے وہ لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہے آئی ون تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے آئی ون کو تو اب میں ٹیپ کرتا ہوں آپ جو چاہیں اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب آئی ون کو ٹیسٹ کر لیں اوکے کر کے اگر آپ کو آئی ون پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کسی اور کو سلیکٹ کر لیں جین کو سلیکٹ کر لیں اس طرح اوکے کر لیں اس طرح جس کے ساتھ آپ ایزیلی کمفرٹیبل ہوں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کروں گا تیس ولیوم ایک سو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اگر ہم ای اسپیک یوز کرتے ہوئے کو رکھیں تو وہ ذرا زیادہ پھٹی ہوئی آواز اور اس طرح ساؤنڈ ہوتا ہے جبکہ میں ایسا نہیں ہوتا تو اب میں اسی لیے اس کا تھوڑا کم کر دیتا ہوں نوے نواسی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ایٹی نائن پرسینٹ ہو گیا تو نواسی اسی کر دیے میں نے اس کا volume tap tap tap press کروں گا پریس کر کے میں اوکے پہ آیا ہوں اور اب اوکے پہ انٹر پریس کر دوں گا اب یہ ہم نے جو سیٹنگ کرنی تھی اردو کی وہ اب ہم سیٹنگ کر چکے ہیں اب ہم کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں اور اس پہ ہم اردو ریڈ کرتے ہیں تو اب میں ونڈوز آر کروں گا رن ڈائلاگ باکس اب میں یہاں پات لکھوں گا میں نے آواز اسپیکر کی بھی کم کر دی ہے اور اب آپ کو ذرا زیادہ کلیئر ساؤنڈنگ ہوگی اس کی ہم B B C Urdu dot com پر جائیں گے انٹر پریس کروں گا BBC B B C Urdu کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اب ہم ڈاؤن ایرو سے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں لسٹ وتھ تین آئٹم سیدھا B B C Urdu dot com پر جائیں تھوڑی بہت کیونکہ ای اسپیک کے ساتھ عادت نہیں ہے تو کچھ الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آتے خاص طور پر واؤ کا جو لفظ ہے واؤ کا حرف تو وہ اس کو بہت زیادہ ماؤ اور اس طرح کر کے آواز پروڈیوس کرتا ہے جس سے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ واؤ کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے تو اور خاص طور پر واؤ اگر کسی ورڈ میں آتا ہے تو اس کی پروننسیشن وہ بہت زیادہ بری اس کی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی لیکن جتنا آپ ای اسپیک کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے تو آپ کو اتنی ہی زیادہ اس کی سمجھ آئے گی تو اب ہم ڈاؤن ایرو کرتے ہیں رسائی میں مدد بی بی سی کے لنکس اب یہ ایڈٹ سرچ بٹن تھا پھر نیچے بٹن دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایچ پریس کر کے ہیڈنگز پہ آتے ہیں تازہ ترین خبریں ہیڈنگ لیول دو لسٹ میں ایک آئٹمز لنک منع ریموٹ کنٹرول مائی روچک کے بجائے Out of list list with beam items link pause ticker. Link previous item. Link next item. Out of list of beam of the shard. Number of dual of open on socket of cipher grumper and beast DMT punch grumper and beast PST. یہ اس نے لاسٹ اپ ڈیٹ لکھا ہے کہ آخری اشاعت کب ہوئی تھی سے اپیل اب دیکھیں ہم اس کو ورڈ ورڈ بائی پڑھتے ہیں ہوم سے ہم اس کی لائن کے سٹارٹ میں آئے ہیں اب یہ لفظ لیٹ سپوز لفظ بھی سمجھ نہیں ہے تو رائٹر اسے لفظ بے چھوٹی یہ نون اس کا مطلب ہے بین بین الاقوامی لکھا ہوا ہے بین الاقوامی امدادی ایجنسیوں سے اپیل کی ضرورت نہیں گرافک وزیرستان اب یہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو یہ صحیح نہیں پڑھتا لیکن وہ آپ ورڈ ٹو ورڈ یا کریکٹر ٹو کریکٹر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگین وہی بات ہے کہ ای اسپیک کے ساتھ جتنا آپ یوز ٹو ہوں گے اتنا آپ کو ورڈ ورڈ ٹو یا کریکٹر بائی کریکٹر آپ کم یوز کریں گے اور ڈاؤن اور ڈاؤن سے آپ کو سمجھ آتی رہے گی اب ڈاؤن میں مزید پریس کرتا ہوں اس کو ذرا ریڈ کر لیتے ہیں یہ اب وزیرستان سے نقل مکانی کے متعلق ایک نیوز ہے اس لنک پہ بھی آپ کلک کر کے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے مفادی مزید انتال کا بلوچ نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے متاثرین کی امداد کے لیے کسی میل اب یہ پاکستان کے وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ نے کہا ہے کہ وہ آپ نے آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کے متعلق انہوں نے نیوز دی ہے مانی امدادی ایجنسی پر کوئی پناہ بھی نہیں ہے لیکن حکومت کسی نے حیات مانی امدادی ایجنسی سے مدد کی اپیل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی کہ حکومت اپیل کا ارادہ نہیں رکھتی اور اس کی ایجنسیوں کی ضرورت بھی نہیں لسٹ میں ایک items out of list heading level دو لنک حماس کے راکٹ حملے جمان میں حسائیلی فضائی کارمائی حماس کے راکٹ حملے یہ اب ایک دوسری خبر ہے دوسرا ایک نیچے لنک آ رہا ہے اب اس کو ایکسپینڈ کر کے آپ حماس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی ڈیٹیل ہے اب حماس نے راکٹ حملے کیے ہیں جس کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں اسرائیل نے جوابی کاروائی کی ہے اٹھارہ منٹ قبل یعنی ایٹین منٹس بیفور یہ انہوں نے اپڈیٹ کیے نیوز یعنی لیٹسٹ نیوز ہے اب یہ افغانستان کے الیکشن کی خبر ہے کہ اشرف غنی دوسرے مرحلے میں صدارتی انتخابات میں آگے ہیں تو آپ اس کو بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں down arrow arrow down press کریں گے اور ریڈنگ کریں گے اور جو ورڈ سمجھ نہیں آئے گا تو ہوم کر کے آئیں گے یا آپ control right arrow control left arrow سے آگے یا پیچھے موو کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے این وی ڈی کے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا نیویگیشن کیز کو کہ کس طرح آپ موو کرتے ہیں اور اگر بالفرز آپ کی اسپیڈ اتنی بہتر ہو جاتی ہے کہ آپ لائن بائی لائن کی آپ کو ضرورت نہیں آپ سے آل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی این وی ڈی اے کی جو کہ میرے پاس انسرٹ کی ہے اور ڈاؤن ایرو اب میں desktop layout use کر رہا ہوں تو یہ بات میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی بتائی تھی اور اس میں بھی میں اگین بتا دیتا ہوں کہ ڈاؤن ایرو جو ہے وہی ہم پریس کریں گے جوس کے ساتھ ہم جب سے آل کرتے ہیں تو ڈاؤن ایرو کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں اور انسرٹ کے ساتھ ہم عام طور پر نم پیڈ ٹو پریس کرتے ہیں تو نم پیڈ ٹو اگر یہاں پریس کریں گے انسرٹ کے ساتھ یا این بی ڈی اے کی کے ساتھ تو یہ سے آل نہیں ہوگا اسی لیے سے آل کے لیے آپ کو انسرٹ اور ڈاؤن ایرو پریس کرنا ہوگا ہم کر کے لیتے ہیں اس انتخاب کے دوسرے کمپیوٹر چپ تیار کر لی گئی ہے اور یہ میں نے کنٹرول سے اس کو روک دیا اور اوپر اس نے ڈاکٹر اشرف غنی نے چھپن فیصد ووٹوں سے جو ہے نا کامیابی حاصل کی وہ لکھا ہے تو یہ اس طرح آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور یہ تو ایک ایگزامپل تھی بی بی سی اردو کی اسی طرح بے شمار ویب سائٹس ہیں اردو کی یا اب آج کل تو خیر فیس بک بھی آپ اردو میں اپنے اسٹیٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اردو میں اردو لینگویج فیس بک کے آپشنز میں جا کے سلیکٹ کر کے اردو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا جو تمام انٹرفیس اور تمام مینیوز وغیرہ ہیں وہ اردو میں آ جائیں گے اور آپ این وی ڈی اے کی مدد سے اس طرح اردو میں بھی فیس بک یوز کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ ہم لکھتے کیسے ہیں اردو کو تو چونکہ ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ انگلش کا ہی ہوتا ہے لیکن ہم جب اردو کی بورڈ انسٹال کرتے ہیں تو ہمارے پاس اردو لکھنے کا آپشن بھی آتا ہے اب یہاں پہ ہم اردو انسٹال کریں گے اب ہم پی اے ٹی ایف کی ویب سائٹ پر جائیں گے اب ہم لے کے Skip to primary com C. Contact us Yana Hotbank uh, Pakistan. Software. S. Skip to S. Skip to S. Screen reader S. Software B. Softbank B. Level. Software ke link pe enter press karenge. Pakistan Assisted Technology Foundation Internet Explorer. Pakistan Assisted Technology Foundation document. Complementary landmark list with J items linked to panel landmark heading. Heading level domain landmark soft complementary landmark list with soft items link antivirus. Link chat. Link internet اصل میں میرے پاس یہ سافٹ ویئر اردو پاک انسٹالر یا کرو فنیٹکس اردو کرو فنیٹکس والا سافٹ ویئر موجود تھا لیکن انفارچونیٹلی میرے سے لاسٹ ہو گیا ہے تو اسی لیے میں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں اور کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے اسی لیے اس سیکشن کو بھی میں انکلوڈ کر رہا ہوں اور اگر یہ آپ کے لیے انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں تو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں پلیئر میں فارورڈ کے بٹن کو پریس کر کے تاکہ یہ چیزیں آپ اسکپ کر لیں اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور جن دوستوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو وہ اس کو سن کر بھی اس کی ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں Edit 17 powerful, da- edit 18 powerful downloader. Edit link Adobe Reader 11, edit read PDF books. Edit link all office converter for edit converts office files to di- edit link Arabic keyboard 26. Arabic keyboard to mil gaya Urdu dhoondne humne. Edit Arabic keyboard to write Arabic. Ye to write Arabic hai. Edit link C cleaner 45, edit C cleaner edit link classic menu office 2010 51. Edit, edit edit, edit edit, edit edit, edit edit, edit edit edit, edit edit, edit link, link, link, link, link, link, link, link, Facebook uploader files format, Google Notifier Pro, Internet Internet Download Download Manager Manager, 14, ed, 800, Nero 12 1, Hacker Installer 71. پاک اردو انسٹالر ہمیں مل گیا یہ یہ اسپیشلی ونڈوز ایکس پی انہوں نے لکھا اب ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں گے اس کے لنک پہ آئے اور انٹر پریس کریں گے لنک سے نیچے انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی تھی لیکن ہم ایرو کر کے دوبارہ آپ لنک پہ آ کے انٹر پریس کریں گے اور ٹیپ کریں گے تاکہ I D M I D M کی ونڈو سامنے آ گئی ہے اور وہ ڈاؤن لوڈ کا اسٹارٹ ڈاؤن لوڈ کا پوچھ رہا ہے تو میں یس کروں گا اسے تو یہ اب ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ہم اس کا اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اسکرین ریویو میں نے موڈ آن کیا انسرٹ نم پیڈ سیون سے Receiving data dot dot dot file size childer not punch size and b file size چودہ اشاریہ پانچ سو ایک یعنی fourteen point five zero one جو ہے ایم بی اس کا سائز ہے اب یہ میں نم پیڈ سکس سے نیکسٹ نیکسٹ ورڈ کر رہا تھا تو یہ اسکرین ریویو میں یہ پڑھ رہا ہے ڈاؤن لوڈیڈ اور آٹھ ڈاٹ ڈاٹ دو سو تیس ایم بی یعنی eight point two three zero M B جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈیڈ ہو چکے ہیں اب میں نے یہ بیک نم پیڈ فور سے بیکورڈ دوبارہ چیک کیا تو وہ نو اشاریہ سم ایم بی ہو گیا اب یہ دس ہو گیا اب میں آگے جا رہا ہوں بہتر ڈاٹ انتیس پرسینٹ نیچے دے ایک سو پندرہ اشاریہ پانچ ایک دو کے بی جو ہے یہ اس کی رفتار ہے ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ ہے left لوڈنگ رک گئی تو یہ انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم کیونکہ موسٹلی ہیں تو ہم یوز کر لیتے اور ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو گیا تو ان کرسرس کا یوز جو ہے نا N V D A users کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن چونکہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا تو اس اتنا ایشو نہیں ہے بس یہ ہے کہ کیز کی ٹرمینالوجی چینج ہے اور نام چینج ہے باقی فنکشن ان کے مور اور لیس سیم ہی ہے تو اب یہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ کا ڈائلاگ باکس آ گیا اس کو اوپن اوپن بٹن پہ پہ کلک کلک کر کر دیتے یا فولڈر لیتے ہیں Explore. Software Pakistan Assisted Goldway Way Icon B and B D A are softwares commonly used desktop icon chip of chip. Compressed icon A of compressed. Compressed icon ye open hai. Date modified pack urdu installer dot zip A of A. Pack urdu installer dot zip. Isko hum open karenge. Enter press kiya. Pack urdu install. Pack urdu installer dot zip. Size. Ek karol barman lak chip hazar chip saupin. Type. ایک کروڑ بارہ لاکھ چھ ہزار چھ سو کے بی اس کا سائز بتا رہا ہے Pak Urdu installer dot exe کی فائل ہے اس پہ ہم انٹر پریس کریں گے اور سیٹ اپ سٹارٹ ہو جائے گا Extracting from Packard Installer dot Packard um, Packard Installer install shield wizard dialog the install shield wizard will install Packard Installer on your computer. To continue, click next. I'm next karenge. Cancel button. Next button Alt plus N. Packer to install of install shield wizard dialog click install to begin the installation. Ab install ya alt i kar lete hain. Packer to install of install shield wizard dialog. Packer to install of install shield wizard dialog. The install shield wizard has successfully installed Packer to installer. Before you can use the program, you must restart your computer, remove any disks from their drives, and then click finish to complete setup. Install Shield Wizard complete. Yes, I want to restart my computer now. Radio button checked. اب یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرنا ہے چونکہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میں اس کی ریکارڈنگ سیو کر لیتا ہوں اور میں ریسٹارٹ کر کے دوبارہ ریکارڈنگ کا پیچ اگلا اسٹارٹ کر لوں گا تو ابھی میں اس کو منیمائز کرتا ہوں اور آپ نے یہیں پہ یس پہ انٹر پریس کر دینا ہے اور یہ ریسٹارٹ ہو کے واپس آ جائے گا تو پھر آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اردو لکھیں گے کیسے تو اس کے لیے میں نوٹ پیڈ اوپن کروں گا ونڈوز آر اور یہاں میں نوٹ پیڈ لکھوں گا e, نوٹ پیڈ میں ہوں یا آپ کسی بھی ایڈیٹیبل باکس میں ہوں چاہے وہ آن لائن کسی سرچ ایڈٹ باکس ہو گوگل کا سرچ ایڈٹ باکس ہو یا کہیں بھی فیس بک کا پوسٹ میسج کا ایڈیٹ باکس ہو یا آف لائن ورڈ ہو ایم ایس ورڈ ہو یہ نوٹ پیڈ ہو یا اور کوئی نوٹ پیڈ کی طرح کا ایڈیٹر ہو جس میں آپ ٹائپنگ کر سکتے ہوں تو آپ اس میں اسی طرح اردو ٹائپ کریں گے جیسے میں ابھی کروں گا اب دیکھیں میں ٹائپ کرتا ہوں یہ لکھ رہا ہے انگلش میں تو میں اب اس کو یہ میں نے ریموو کیا جو میں نے لکھا اب کی بورڈ کا لے آؤٹ اس کا مطلب ہے میرا انگلش کا سلیکٹ ہے میں نے اردو کو سلیکٹ کرنا ہے اردو کو سلیکٹ کرنے کے لیے میں آلٹ اور شفٹ کی پریس کروں گا لیفٹ آلٹ اور رائٹ شفٹ آلٹ میں نے اب اب پریس پریس کیا اور میں رائٹ شفٹ کروں گا لیفٹ آلٹ کے ساتھ Urdu Islamic Republic of Pakistan Urdu Pakistan اب اس نے کہا یعنی وہ سلیکٹ ہو چکا ہے اردو اب میں یہاں کچھ لکھتا ہوں نون Alif. Min. Seis. Ein. Min. Babiye. Re. Seis. Babiye. Babiye. Mera nama meche. یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے یہ لائن میرا نام عمیر ہے کیونکہ مجھے اردو کی بورڈ یوز کرنے کی زیادہ عادت نہیں ہے اسی لیے میری اس پہ اسپیڈ بہت زیادہ کم ہے آ, لیکن اگر آپ کا کام مینلی فوکس اردو سے ہے تو آپ کو اس پہ اسپیڈ بنانی ہوگی جس طرح آپ انگلش کی اسپیڈ مینٹین کرتے ہیں اور ایک بات یہاں مد نظر رہے کہ انگلش میں تو شفٹ کی کے ساتھ جب ہم کسی بٹن کو پریس کرتے ہیں تو کیپیٹل لیٹر یا اسمال لیٹر جو ہے نا وہ ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا کیپس لاک آن ہے یا آف ہے تو وہ پریس ہوتا ہے مطلب اگر ایک دفعہ اسمال اے پریس ہوا ہے اگر آپ شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے اے کو تو وہ کیپٹل اے جو ہے وہ لکھا جائے گا جبکہ اردو میں ظاہر ہے چھوٹی الف بے اور بڑی الف بے نہیں ہوتی تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی لیٹر کو شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو وہ اس کا ایک اور لیٹر بولے گا جس طرح اگر میں کے کو پریس کروں تو وہ بولتا ہے خے بولا ہے اس نے یہ میں نے شفٹ کے ساتھ کے کو پریس کیا اب میں خالی کے پریس کرتا ہوں قاف اس نے قاف بولا اور شفٹ کے ساتھ خے بولا اسی طرح الف اے جو ہے وہ الف ہے اور شفٹ کے ساتھ اگر اے پریس کروں تو الف مد آ اس نے بولا تو یہ جو ہے اس طرح آپ اس کی ویریشن دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اپنی ہوم رو مینشن کر سکتے ہیں کہ کون کون سی جو ہے نا آپ کی کون سی فنگر کے نیچے کون سا اردو کا لیٹر آئے گا جس طرح ہم انگلش کی بورڈ میں تو کرتے ہیں کہ اے ایس ڈی ایف اور جے کے ایل والی جو ہم ارینجمنٹ بناتے ہیں ایزی ٹائپنگ کے لیے تو اگر آپ کا کام اس سے ہے موسٹلی ٹائپنگ تو آپ اس طرح کی اپنی ارینجمنٹ بنا سکتے ہیں الف سین دال اس طرح کر کے اس کی ہوم رو بنے گی اور موسٹ پروبیبلی اگر آپ تھوڑا سا سوچ بھی لیں جس طرح میں نے ابھی سوچا کہ نون کس طرح لکھا جائے گا تو وہ این سے میم جو ہے وہ ایم سے کچھ تھوڑے بہت ہیں جن کا آپ کو مطلب ایکس پہ لیٹ سپوز اب دیکھتے ہیں ایکس پہ کیا ہے یہ ایکس کے اوپر ہے ورنہ عام طور پر آپ کو وہ آئیڈیا دے دیتا ہے کہ آپ کا کون سا بٹن آپ پریس کریں گے تو جس طرح زیڈ کو پریس کریں گے تو موسٹ پروبیبلی یہ زے آئے گا تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اس میں آسانی بھی رہے گی لیکن اگر آپ نے اس میں واقعی ٹائپنگ کرنی ہے اور ایگزامز وغیرہ دینے ہیں اردو کے پیپر ٹائپ کرنے ہیں تو آپ کو اس میں اسپیڈ بنانی پڑے گی تو اب میں جو میں نے ایک لائن لکھی ہے میں ڈاؤن ایرو پریس کر کے آپ کو دوبارہ پڑھوا دے دوں دیکھیں یہ صحیح پڑھ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ انگلش کی بورڈ سلیکٹ ہو تو آپ دوبارہ آلٹ اور شفٹ پریس کریں گے لیفٹ آلٹ اور رائٹ شفٹ انگلش باقی یہ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ تھا کہ ہم این وی ڈی اے سے اردو ریڈ کیسے کرتے ہیں اور این وی ڈی اے کی مدد سے اردو لکھتے کیسے ہیں اگر آپ اس پوڈ کاسٹ سے متعلق فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ پہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیڈ بیک کے لیے آپ ویب سائٹ پر جائیں گے W W W dot Umair dot T K اور فیڈ بیک کے لنک پر کلک کر کے آپ اپنا فیڈ بیک اس پوڈ کاسٹ سے متعلق مجھے سبمٹ کرا سکتے ہیں آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اختتام پذیر ہوا ان شاء اللہ پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا at Gmail dot com U M A I R P H E S C H O L A R at Gmail dot com feedback اور مزید پوڈ کاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے W W W dot Umair Ijaz dot T K www.umairijaz.tk اور متعلقہ لنک پر کلک کیجیے ہیو فن